موسا بن اقبا نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے خالد بن سعید بن عاص کی صاحبزادی ام خالد نے بیان کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھہتر